ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بگر سے کچھ آئی نے و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے کچھ نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے وہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کر بو بلا کے لا یہ جنگ حق کو باطل ہے اگر تجھ کو جیتنی یہ جنگ حق کو باطل ہے اگر تجھ کو جیتنی ہر نوجوان کو قاسم و تارک بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں دلحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قربانیاں کرنے روزے رکھنے اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائی جن ماؤ بہنوں نے قربانیاں پیش کی قربانیاں کی اللہ رب العزت ان سب کی قربانیاں قبول فرمائے ان سب کے روزے ان کی عبادت اور دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس مہینے کی پوری پوری برکتیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے اسی مہینے کے عنوان سے آج ہمارے درد کا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور شہادت ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ سالس ہیں خلیفہ راشد ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو بڑی بڑی ہستیاں نصیب فرمائی کہ جن ہستیوں کو اور جن ہستیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی ایمان والوں کے لیے جگمگاتا ہوا ستارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں یہ صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہیں جس طرح رات کو بھٹکے ہوئے مسافر رات کی تاریکیوں میں سفر کرنے والے مسافر راستہ بھول جانے والے مسافر صحرا اور بیابانوں میں سفر کرنے والے مسافر ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں ایسے ہی قیامت تک کے ایمان والوں زندگی میں کہیں بھی تم بھٹکنے لگو کہیں بھی تم اپنی منزل کو کھونے لگو کہیں بھی تم رب کو بھلا ڈالو تمہیں رب کی طرف جانے کا راستہ تمہیں جنت کی طرف جانے کا راستہ میرے صحابہ کی زندگی میں ملے گا ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لینا ان کو سن لینا ان کو دیکھ لینا تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا کہ زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو عجیب و غریب زندگی ہے ان کا حیا دیکھا جائے تو ایسا بہترین حیا ملتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں ان کی غیرت کو دیکھا جائے تو اسلام کے لیے میدانوں کے اندر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی حمیت کو دیکھا جائے ان کی درد مندانہ دل کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر غلے تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی ثقافت کو دیکھا جائے تو اونٹوں کے اوپر سامان لاد لاد کر اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی خلافت کو دیکھا جائے تو رات کی تاریکیوں میں گلیوں کے اندر گھوم گھوم کر ایمان والوں کے حالات کو پتا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایمان والا اپنے گھر میں بھوکا بیٹھا ہو کوئی ایمان والی اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہو آج کا حکمران تو مہنگائی کو عام کرتا ہے آج رب جن کو اقتدار دیتا ہے وہ ایمان والوں کے حلق سے رکمے چھینتے ہیں آج ان ظالموں نے مسلمانوں کو بجلی مہنگی کر کے آٹا مہنگا کر کے دنیا کی ہر چیز کو مہنگا کر کے اس حال پر لے آئے کہ آج ایمان والے اپنے جسم بیچنے پر مجبور ہو گئے آج مائیں اپنی اولاد بیچنے پر مجبور ہو گئی آج لوگ اپنا خون اور اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہو گئے لیکن پھر بھی روٹی پوری نہیں ہوتی آج کے بھی اخبارات اٹھا کر دیکھ لو روزانہ اخباروں میں خبریں چپتی ہیں وہ دیکھو فلاں جگہ پر ایک ماں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اس کی تین چار بیٹیاں تھی جن کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس پیسے یا روٹی نہیں تھی وہ ماں دریا کے اندر کود گئی وہ جا کر دیکھو کسی نے خودکشی کر لی پوچھو کس لیے خودکشی کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بچی تھی لیکن گھر والوں کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو جلا کر مار ڈالا ان ظالموں نے تو مسلمانوں پر زندگی کو تنگ کر دیا ان ظالموں نے مسلمانوں پر روزی روٹی کو تنگ کر دیا لیکن ایمان والوں کے حکمران تو ایسے تھے جاؤ جا کر دیکھو مدینہ کی گلیوں کے اندر تم تمہیں عثمان غنی گھومتا ہوا نظر آئے گا اے امیر المومنین رات کی تاریخیوں میں کیوں نکلتے ہو کہنے لگے معلوم کرنے کے لیے نکلا ہوں ہو سکتا ہے مدینت کوئی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں آٹا نہ ہو گھر میں غلہ نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ کل خدا مجھے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے عثمان غنی تیری خلافت میں ایک مہمان آیا تھا اور اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی گئی تھی یہ سیدنا عثمان غنی ہیں ذرا ان کی زندگی تو دیکھو نام ان کا عثمان بن عفان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المعظمہ میں پیدا ہوئے اسلام جب آیا مکہ معظمہ میں جب اسلام آیا اسلام کے نعرے گونجنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا قولو لا الہ الا اللہ ایک رب کو مان لو تمام بتوں کو چھوڑ لو ہاں مکہ کی گلیوں میں گزنے والی وہ آواز لا الہ الا اللہ تھی اے اے ایمان والو تمام بتوں کو چھوڑ دو تمہیں روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے تمہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے تمہارے رزق کا مالک کوئی نہیں ہے تمہاری اولاد کو پالنے والا کوئی نہیں ہے سوائے رب کے اس رب سے مانگو وہ رب سب کچھ تمہیں دے گا اس رب کے لیے سجدہ کرو پیارے آقا نے توحید کا نعرہ لگایا پیارے آقا نے ایک کلمے پر آنے کا آنے کی دعوت دی ایمان والے آنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اما ایمان لے آئی سیدنا علی المرتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے وہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکت المکرمہ کے اندر موجود تھے مکت المکرمہ کے ایماندار تاجر تھے ان کی حیا اور ان کا ایمان مشہور تھا دل میں ایمان تو پہلے سے موجود تھا حیا بھی موجود موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود تھی ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عثمان ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ ایک اللہ کو مان لو بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو ایک رب کو مان لو ایک رب کے سامنے سجدے دینے والے بن جاؤ وہ رب تمہیں جنتیں دے گا وہ رب تمہیں کامیابیاں دے گا یہی بات کر رہی تھی اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو جملے ارشاد فرمائے فرمانے لگے اے عثمان میں رب کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں اور تمہیں میں جنت کی دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ تم جیسے لوگ جنت میں جاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کل تمہیں جہنم کے اندر جلایا جائے اس لیے فیصلہ کر لو کہ تم میری میرے میری میری نبوت کو اور اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے جنت کے راستے پر چلتے ہو یا نہیں چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جھک گئی فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آسمانوں پر عرض پر اس رب کو بھی مانتا ہوں جو رب ایک ہے محمد الرسول اللہ اور آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ میں سے اولین صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق حضرت نا علی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوراً بعد ایمان لانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام اروا بنت تھا ان کا حلیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ کتابوں میں لکھا گیا ہے قد درمیانہ تھا رنگ سرخ اور سفید تھا چہرے پر ہلکے ہلکے چیچک کے نشانات تھے داڑھی بہت گنی تھی چوڑی چوڑی ہڈیاں تھی شانے چوڑے تھے پنڈلیاں بھرپور تھی ہاتھ لمبے لمبے تھے سر کے بال بہت گھنے تھے دانت بہت چمکدار تھے اللہ رب العزت نے بہت مردانہ وجاہت بھی نصیب فرمائی تھی اور اللہ رب العزت نے مال بھی دیا تھا عرب کے مالدار تاجروں میں سے تھے اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دے دی ایمان لانے سے اور زیادہ نکھر گئے شخصیت میں بھی نکھار آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا بن گئے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فیصلے فرمانا شروع کر دیے سیدنا علی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درمیانی بیٹی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آپ سے فرما دیا دیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے پیارے داماد بن گئے جب حضرت رقیہ سے نکاح ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ جو کہ چھوٹے بچے تھے ان کو ان کے گھر بھیجا فرمایا جا کر ان کے گھر تھوڑا سا سالن دے کر آ جاؤ وہ سالن دینے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت میں اپنے داماد کی محبت میں سیدنا اسامہ سے فرماتے فرماتے ہیں اسامہ بتاؤ تو صحیح اس جوڑی جیسی کوئی جوڑی تم نے دیکھی ہے اس جیسی پیاری جوڑی تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف سیدنا عثمان ہے دوسری طرف پیارے آقا کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سیدنا اسامہ فرمانے لگے ہاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو ایسی جوڑی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی رب نے ان کو بڑی خوبصورتی دی ہے رب نے بہت پیاری جوڑی بنائی ہے پھر پھر ایمان والے آزمائے جاتے ہیں ایمان والوں پر ہر قسم کی آزمائشیں ہیں آج اگر ہمیں تھوڑی سی مصیبت آ جائے تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم رب سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ربا ہم نے تو بڑی عبادتیں کی تھی ہم نے تو بڑے نوافل پڑھے تھے ہم نے تو آپ کی عبادت میں سجدے کر کر کے اپنی پشانیاں گھسا ڈالی تھی ہم نے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کی تھی ہم نے تو روزے بھی رکھے تھے پھر ربا ہم پر کیوں مصیبت آ گئی اور رب تو آزماتا ہے اس لیے کہ رب نے دنیا میں بھیجا ہی آزمانے کے لیے بھیجا ہے اس لیے تو رب نے کہا دنیا سجن المومن ایمان والو یہ دنیا تمہارے لیے جیل کی طرح ہے جمعے تمہیں جتنی تکلیف آتی رہے اس دنیا میں جتنے ستائے جاتے رہو رب کا شکر ادا کرتے رہنا کہ ربا تیری طرف سے آزمائش ہے رب اس شکر کے بدلے میں تمہیں جنتیں دے گا رب اس شکر کے بدلے میں تمہیں ایسی نعمتیں دے گا خدا کی قسم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں سنو اگر کوئی شخص اس حالت کے اندر پیدا ہو کہ اس کے منہ کے اندر سونے کے لکمے ہوں اس کے منہ میں سونے کے لکمے ڈالے جائیں ساری زندگی وہ جو کچھ چاہے رب اس اس کو کو دیتا چلا جائے دنیا کی ہر نعمت ملے اس کو دنیا کی ہر عشرت ملے لیکن اس کو ایمان نہ ملے یا وہ ایمان سے محروم رہ جائے جب قیامت کا دن ہوگا رب لوگوں کو جنت اور جہنم کے سامنے لائے گا تو جب ایسے شخص کے سامنے جس نے ساری زندگی ایسے تناؤ میں گزاری ہو ساری زندگی دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ گزاری ہو جب اس کو جہنم کی ہوا بھی سنگھائی جائے گی خدا کی قسم وہ سب کچھ بھول جائے گا اسے کچھ یاد نہیں رہے گا وہ کہے گا ربا یہ جہنم بہت سخت ہے روبما روباما کفرو لو کانو مسلمین ہاں یہ کافر لوگ بھی کہیں گے اے کاش کے ہم مسلمان ہوتے یا علیہ تنی کن تو یا ہم مٹی کر دیے جاتے اس وقت ایمان والے اس وقت کافر سب کچھ بھول جائیں گے اور فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہو ساری زندگی اس کی اس عالم کے اندر گزرے کہ اس کو کو بیڑیوں کے اندر زنجیروں کے اندر باندھ کر زمین پر گھسیٹا جائے اس کے جسم کے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور وہ اسی حالت اندر مر جائے قیامت کے دن جب اس کو رب جنت کی کی خوشبو سگائے گا گا گا وہ دنیا تمام تکلیفیں بھول جائے کہے ربا تو نے بڑی بہترین جنتیں بنائی تیری جنتیں تو ایسی ہیں کہ جن میں مست ہو کر انسان سب کچھ بھولتا چلا گیا دنیا کی زندگی تو قیامت کے آدھے دن کے برابر بھی نہیں تھی انسان سب کچھ بھول جائے گا انسان پر دنیا دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں ہاں نیک لوگوں پر آتی ہیں رب کے پیاروں پر آتی ہیں رب کا پیارا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا کون ہو سکتا ہے جن کے لیے ساری کائنات سجائی گئی جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہے قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بار گاہ نبوت سے تیرا خطاب خیر ومم نہ ہوتا پیارے آقا کے یہ یار تھے جو پیارے آقا کے نقص قدم پر چلنے والے تھے پیارے آقا کو بھی آزمایا گیا پیارے آقا کے یاروں کو بھی آزمایا گیا تکلیف آ گئی مشقت آ گئی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی ان کی بیماری کے اندر ان کی وفات ہو گئی پیارے آقا کو یہ صدمہ سہنا پڑا کہ ان کی پیاری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی بیٹی کا جنازہ بھی اٹھانا پڑا پیارے آقا کے داماد کی داماد بھی ان کی بیگم بھی ان کی زوجہ متحرہ بھی انتقال کر گئی سیدنا عثمان غنی کے لیے بھی صدمے کا عالم ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ ہیں جن کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے میرے پاس جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیں اللہ اکبر سبحان سبحان اللہ اللہ العظیم یہ کیسے پیارے لوگ ہیں جن جن کے رشتے آسمانوں سے اتر کر آئے کے نکاح کے پیغامات اور جن کے رشتے اور جن کی منگنیاں حضرت جبرائیل امین نے کرائی رب کا حکم آیا جبرائیل امین حکم لے کر آئے پیارے آقا کو آ کر حکم دیا پیارے آقا نے اس حکم پر لبیک کہا سیدنا عثمان غنی پہلے داماد تھے ان کی دوسری بیٹی بھی کے نکاح کے اندر آ گئی جنو رین بن گئے پیارے آقا کے دورے داماد بن گئے ہاں کائنات کے اندر روئے زمین پر کسی نبی کی دو بیٹیاں صرف اگر کسی کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے حضرت آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی شخص کو یہ منصب اور یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اس اس کے کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں پیارے عثمان غنی کو تو یہ اعزاز بھی ملا کہ ان کے نکاح میں پیارے آقا کی دو بیٹیاں آئی پیارے آقا کی دو بیٹیوں کے وہ شوہر بنے پیارے آقا کے دورے داماد بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر آزمائے بھی گئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا مکت المکرمہ میں لوگوں نے لوگوں نے جینا حرام کر دیا لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا زندگی گزارنا مشکل ہو گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا عثمان غنی اپنے آل و عیال کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ روئے زمین پر حضرت لوت علیہ سلاد وسلام کے بعد اپنی آل و اولاد کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے والی سے اسلام کے لیے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنے ہجرت بدشہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے ہجرت وہاں پر کی لیکن وہاں جا کر بے چین ہو گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور پیارے آقا کی زیارت سے دور پھر پیارے آقا کو پیغام بھیجے واپس آ گئے مکت المکرمہ میں واپس آئے مدینہ المنورہ کی ہجرت شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ہجرتیں ہوئی جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر فرمائی دو ہجرتوں کا اعزاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ داماد بننے کا اعزاز بھی آپ کو ملا اور پھر مدینہ المنورہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ میں جہاد شروع ہوا سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر نکلے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ میں روکے رکھا اس لیے کہ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت سخت علیر تھی بہت سخت بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ان کی کی داری اور کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقد المقرہ میں قیام فرمانے کا فرمایا اور بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے لیکن جب غزوہ بدر کی غنیمت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حصہ دیا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غزبہ بدر میں شریک ہونے کا اجر ملے گا اس لیے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ شریک ہوں لیکن ان کو حکمن روکا گیا تھا اللہ رب العزت نے خوشی دی ایمان والوں کو خوشی ملی کہ غزبہ بدر کے اندر فتح ہوئی لیکن اسی خوشی کے ساتھ ایک صدمہ بھی آیا کہ جس دن غزبہ بدر میں فتح ملی اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی جدائی کا صدمہ بھی ملا صحابہ کرام جب مدینہ المنورہ بدر سے واپس آ رہے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تدفین ہو رہی تھی ہاں دیکھو میرے باؤ بہنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو پیارے آقا کی زندگی دیکھو پیارے صحابہ کی زندگی دیکھو ان کی شادیاں بھی دیکھو ان کی وفات میتیں بھی دیکھو تمہیں ہر طرف یہی نظر آئے گا کہ رب نے ان کو خوشیاں دی تب بھی انہوں نے رب کا حکم مانا ان کی شادیاں دیکھو تو کوئی کسی غزبے پر جا رہا ہے واپسی پر شادی ہو رہی ہے کوئی کسی سفر سے آ رہا ہے مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں اگر کسی کا جنازہ ہو رہا ہے کسی کی میت ہو رہی ہے تو کسی کا انتظار نہیں کیا جا رہا پیارے آقا کی پیاری بیٹی رکیہ دنیا سے رخصت ہو گئی پیارے آقا غزوہ پر موجود ہیں بدر سے واپسی کا سفر ہو رہا ہے لیکن انتظار نہیں کیا گیا کہ ابا حضور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو جنازہ پڑھا جائے یا تدفین کی جائے نہیں رب کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو جلدی جلدی قبر کے سپورٹ کر دو اس کو زمین کے سپورٹ کر دو اس مردے کو ایزا مت دو دنیا کے اندر رکھ کر اس کو تکلیف مت دو اس لیے حکم کی پاسداری کی گئی حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے پھر غزوات کا دور شروع ہو گیا غزبۂ بدر کے بعد غزبۂ عہد ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میں بھی شریک رہے اور ایسے ایسے انداز میں شریک رہے ایسی غیرت اور سجاعت کے ساتھ شریک رہے کہ غزبۂ عہد کے موقع پر جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا سنایا گیا تھا کہ غزبۂ عہد کے موقع پر مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مسلمانوں پر شکست کی آزمائش آئی تب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے لیکن جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جم کر کھڑے ہوئے تھے ان میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے جو ہاتھ میں تلوار لے کر پیارے آقا کا پہرا دے رہے تھے اور میدان کے اندر ڈٹے ہوئے تھے ہر غزبہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے غزبہ ذات الرقا اور بنو غطفان کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ المنورہ میں اپنا قائم مقام اور خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور آپ غزوہ پر تشریف لے گئے اس کے علاوہ تمام غزبات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی رہے غزبات کا سلسلہ چلتا رہا صلح حدیبیہ کا موقع آیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے مشرقین مکہ راستے میں آ جاتے ہیں روکنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے اپنا فاسد بنا کر اپنا سفیر بنا کر جس کو بھیجا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان جاؤ مشرقین مکہ کو جا کر پیغام دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر سفارت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رسام بننے کا جو منصب ملا وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے ہاں پیارے آقا کے حکم پر دشمنوں کی سرزمین پر گئے دشمنوں کے نرغے میں گئے جہاں پر قتل کا بھی خطرہ تھا جہاں پر قید کا بھی خطرہ تھا لیکن پیارے آقا کا حکم تھا سر آنکھوں پر تھا چلے گئے جا کر مشرقی نے مکہ کو پیغام دیا کہ تمہارے لیے پیارے آقا کا یہ پیغام ہے کہ ہمارا راستہ صاف کر دو ہمیں عمرہ کرنے دو ورنہ تمہارے خلاف لڑائی بھی کی جائے گی مکہ کو فتح بھی کیا جائے گا مشرقین مکہ غیر کے اندر آ گئے غصے کے اندر آ گئے کہنے لگے عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جا کر بیت اللہ کا طباف بھی کرو عمرہ بھی ادا کرو اور واپس چلے جاؤ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے عثمان غنی کی محبت تو دیکھو عثمان غنی کا عشق تو دیکھو فرمانے لگے اگر تم پیارے آقا کو نہیں آنے دو گے اگر تم اس چیز کی اجازت پیارے آقا کو نہیں دو گے گے کہ وہ آ کر عمرہ کریں تو وہ ان کو اگر عمرے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں پیارے آقا کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف کروں صفا مروا کی جا کر کروں اور وہاں جا کر آب زمزم کا پانی پیوں میری غیرت بھی اس بات کو گوارہ نہیں کرتی اگر تم پیارے آقا کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو عثمان غنی بھی نہیں جائے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرقین مکہ نے شہید کر دیا ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا یاروں کو جمع فرمایا چودہ سو صحابہ کرام جمع ہو گئے پیارے آقا نے خطبہ احساس فرمایا فرمانے لگے سنا ہے عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو سنو اگر عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر ان کا انتقام لیا جائے گا ان کے انتقام کے لیے ہم سب کے سب اپنی جانوں کو قربان کریں گے اس کے لیے آؤ یارو بیت کرو ہاں دیکھو عثمان غنی کی شان دیکھو عثمان غنی کے لیے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد کھڑا ہو گیا اس وقت کے تمام مسلمان کھڑے ہو گئے کہ اگر عثمان غنی نہیں ہے تو پھر کوئی زندہ نہیں رہے گا عثمان غنی کے خون کا انتقام لیا جائے گا زمین پر ہوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیارے آقا نے اپنا ہاتھ پھیلایا ایمان والوں سے کہا آ کر بیت کرو اس بات پر بیت کرو کہ جا کر لڑیں گے اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے لیکن عثمان کے قاتلوں سے انتقام ضرور لیں گے صحابہ کرام آ گئے بیت ہونا شروع ہو گئی اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب رب العزت کا قرآن اترنے لگ گیا اللہ رب العزت مسکرا رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی لقد رضی اللہ فی قلوبہم ایمان والوں نے زمین پر بیٹھ کر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیٹھ کی پر بیٹھے ہوئے رب نے قرآن کی آیات اتار دی کہ تم سب سے رب راضی ہو گیا تم تو اتنے پیارے ہو کہ اپنے ایک بھائی کے خون کے لیے تم سارے کے سارے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہاں ایمان والوں کی یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آتی ہے ایمان والے اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں ایمان والے اپنے بھائیوں کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں ایمان والے اپنے بھائیوں کی حرمت کے لیے اپنے بھائیوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں رب کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے آج تو ایمان والا ایمان والے کا دشمن بن گیا آج تو مسلمان مسلمان کا دشمن بن گیا کوئی جان کا دشمن بن گیا کوئی عزت کا دشمن بن گیا کوئی آبرو کا دشمن بن گیا ہاں خدا کی قسم ہم دشمن بن گئے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے آج کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا کہ افغانستان کے اندر لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے لیکن کسی ماں بہن کے دل میں درد نہیں ہوتا ہاں میری ماؤ بہنوں جاؤ جا کر پتا کرو کو سومالیہ کے اندر تم جیسی لاکھوں عزت ماں مائیں بہنیں تم جیسی لاکھوں دوپٹہ پہننے والی میری بیٹیاں میری مائیں بہنیں جن کے آزاد کو کاٹ کاٹ کر کنٹینروں کے اندر پھینک دیا گیا کنٹینر بھر بھر کر دنیا کو دکھائے گئے دنیا والوں دیکھو یہ تمہاری ماؤں کی زبانیں کاٹ کر پھینک دیے ہم نے یہ تمہاری بہنوں کے ہاتھ کٹے پڑے ہیں ہیں یہ تمہاری ماں کے جگر نکال کر ہم نے جمع کیے ہیں دنیا کو دکھائے گئے لیکن کوئی دل نہیں ترستا کوئی آنکھ نہیں روتی اس لیے کہ ایمان والا تو ایمان والے کا دشمن بن گیا ہاں عرش پر بیٹھا عرش کے اوپر عرش کا رب عرش کا مالک رب دیکھو کیا کہتا ہے عرش کا مالک تو کہتا ہے ایمان والو تم اپنی جانوں کے بھی محافظ اپنی عزتوں کے بھی محافظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان ایمان والو اگر تمہارے سامنے تمہارے کسی بھائی کی برائی کی جائے اس کی عزت کے خلاف کوئی بات کی جائے تم اس کا تحفظ کیا کرو تم اس کا دفاع کیا کرو اپنے ایمان والے بھائی بھائی کی کی کی اپنے عزت کا خیال کیا کیا کرو کرو پیٹ اس برائی مت کوئی برائی کرے برائی کرے تو اس کو روکا کرو اگر تم اپنے کسی ایمان والے بھائی یا بہن کی برائی سے کسی کو روکو گے رب قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا رب قیامت کے دن تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا رب قیامت کے دن تمہاری عزتوں کا خیال کرے گا ہاں تم دنیا کے اندر اگر لوگوں کی عزتوں کا تماشا بناؤ گے پیارے آقا نے فرمایا رب تمہیں گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے رسوا کر دے گا رب تمہیں دلیل کر دے گا رب تمہیں تمہاری اولادوں کے ہاتھوں سے دلیل کروا دے گا رب تمہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے تمہارے بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے تمہاری اولادوں کے ہاتھوں سے رسوا کرا دے گا آج ہم سارے دشمن بن گئے ہماری مجلسیں ایک دوسرے کی عزت کے خلاف ایک دوسرے کی حرمت کے خلاف ہم ایک دوسرے کی پیٹ کے اندر خنجر کھوپنے والے ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن بن گئے لیکن صحابہ کرام کو دیکھو ایک بھائی کی عزت کے لیے ایک بھائی کی جان کے لیے سارے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے فیصلے اتر آئے لپت رضی اللہ علوما کہ جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیٹھ کر رہے ہیں رب ان سے راضی ہو گیا ہے رب ان سے خوش ہو گیا ہے رب نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں یہ ایمان والے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت فرما رہے تھے بیت کرتے کرتے اپنا ایک ہاتھ آگے فرمایا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے اور میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیٹھ لی اس موقع پر پیارے آقا کا ہاتھ سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ بنا یہ منصب بھی سیدنا عثمان غنی کو ملا صلح حدیبیہ کا موقع چلا گیا فتح مکہ آئی خیبر آئی تمام غزوات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ رہے غزوہ تبوک کا موقع آیا بہت سخت آزمائش بہت بڑی آزمائش ایک ایسا غزوہ کہ جس میں امت مسلمہ کے افراد ایک بڑی طاقت کے ساتھ دنیا کی سپر طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینت المنورہ میں اعلان فرما دیا ایمان والوں سب کے سب نکل آؤ اپنے گھروں کا سامان لے کر آ جاؤ ہاں پیارے آقا نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر اپنی جھولی پھیلا کر فرمایا کہ بڑا مشکل وقت ہے جیسے اسرا ہے بڑی مشکل گھڑی ہے ایمان والوں مدد کرو ایمان والوں سب کچھ لے کر آ جاؤ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا کا سارا سامان لے کر آ گئے سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے صحابہ کرام میں سے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزدوریوں پر نکل گئے جا کر دن رات کی مزدوریاں کرتے اس مزدوری سے جو کھجور اور اس مزدوری سے جو کچھ ملتا وہ لا کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اپنا حصہ شامل کرتے صحابہ کرام سب کچھ لا کر دے رہے تھے مزدوریاں کر کر کر لا کر دے رہے تھے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ ہاں ایمان والوں لاؤ جہاد کے لیے لاؤ تلواروں کے لیے لاؤ گھوڑے خریدنے کے لیے لاؤ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جہاد کے لیے چندہ فرما رہے ہیں جھولی پھیلا رہے ہیں ایمان والوں لا کر دو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہید صلی اللہ علیہ وسلم الاسرة ایمان والو سنو میں اس وقت موجود تھا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر پر موجود ہیں بہو جیش الاسرا اور وہ ایمان والوں کو ابھار رہے ہیں ایمان والوں جیش اسرا کے لیے اس مشکل گھڑی کے لیے ایمان والوں کے لشکر کے لیے اور کچھ لا کر دو کچھ پیسے لا کر دو کچھ چندہ لا کر دو کوئی گھوڑے لا کر دو کوئی جانور لا کر دو کوئی غلہ لا کر دو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ والا تجہیز جیش الاسرا ایمان والوں کو ابھار رہے ہیں فقام عثمان حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے علیہ میاں بہرین بے احلاسیاب آفتابی حافی سبیر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سو اونٹ بما تازو سامان کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ایک سو اونٹ پورا کا پورا دوں گا جن پر سامان بھی لدا ہوگا جن پر غلہ بھی لدا ہوگا فقام عثمان حضرت عثمان غلی کھڑے ہو کر ایک سو اونٹ کا اعلان فرماتے ہیں تمب حضر الجیش پیارے آقا پھر فرماتے ہیں ایمان والوں کچھ اور دو اس لیے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے دنیا کی سپر پاور سے ٹکرانا ہے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے فقام عثمان عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے کہنے لگے علیہ می آفی سبیل اللہ یا رسول اللہ دو سو اونٹ بما سازو سامان کے دینے کے لیے تیار ہوں تم حل الجیش اللہ کے نبی پھر کہنے لگے ایمان والوں کچھ اور دو فقام عثمان حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے کہنے لگے علیہ سمیا تب سبیل اللہ یا رسول اللہ تین سو اونٹ بما ساز و سامان کے دینے کے لیے تیار ہوں فانا رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينزل علی المنبر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا کو دیکھا پیارے آقا خوشی سے اپنے منبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا ما علا عثمانہ ما عامل آباد حاضی ایمان والو سن لو میں پیارا آقا میں پیارا نبی آج عثمان کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ آج کے بعد عثمان سے رب کوئی سوال نہیں کرے گا عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے اس سے رب اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا دیکھو تو صحیح پیارے عثمان کو جنت کی بشارت مل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ میں سے تھے جن دس صحابہ کو پیارے آقا نے جنت کی بشارت دی ان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی عجیب عجیب داستانیں ہیں مدینت المنورہ میں ایمان والے آ گئے پانی کی تنگی ہے صرف ایک کنواں موجود ہے اس کنویں پر وہ کنواں بھی یہودی کا کنواں ہے اس کنویں پر جب ایمان والے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں تو کئی کئی دن تک پانی نہیں ملتا اگر پانی ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے کبھی وہ یہودی شام کو بھرنے دیتا ہے کبھی دن میں منع کر دیتا ہے کبھی دن میں بھرنے کی اجازت دیتا ہے تو شام کو منع کر دیتا ہے اپنی مرضی کا معاوضہ لیتا ہے ایمان والوں پر پانی کی تنگی ہے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو اس یہودی سے کنواں خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کر دے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے فرمانے لگے میں خرید کر کر دوں گا جا یہودی یہودی سے کہا کہا نے میں آدھا کنواں بیچوں گا پورا نہیں بیچوں گا کہ ایک دن مسلمان پانی بھرا کرے ایک دن میں اپنی مرضی سے پانی بیچا کروں گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ بولی قیمت دے کر آدھا کنواں خرید لیا ایمان ایمان والوں کو اجازت دے دی ایمان والوں خوب پانی بھرا کرو جا کر ایک دن پانی بھر لیا کرو ایک دن کا ناگا ہوا کرے گا ایمان والے خوش ہو گئے پانی کی برساتیں آ گئی ہر طرف سیرابی ہو گئی ایمان والوں کو گھر میں پانی ملنے لگا لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دل میں تڑپتے تھے کہ یہ یہودی ایک دن تو پانی کا دیتا ہے لیکن دوسرے دن تو پانی بیچتا ہے ایمان والوں کو یہ بھی دقت ہے اس یہودی کے پاس گئے جا کر کہا کیا مانگتے ہو اس نے ایک بہت بڑی قیمت کا مطالبہ کیا سیدنا عثمان غنی نے اس کی منہ بولی ہوئی قیمت کر کے منہ میں ٹھونس کر ایمان والوں کے لیے پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا ایمان والوں کنواں کے اندر پانی پیتے رہو عثمان غنی کے لیے دعائیں کرتے رہو پیارے آقا بھی خوش ہو گئے سیدنا عثمان غنی کے لیے جنت کی بشارت فرمائی عثمان تو نے کنواں خرید کر دیا رب تمہیں جنت کے چشمے دے گا رب تمہیں جنت کی نہریں دے گا سارا مدینہ مدینہ کے باسی پانی پیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سخی بھی تھے با حیا بھی تھے اللہ رب العزت نے حیا ایسی دی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے لوگ آ رہے ہیں پیارے آقا کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اچانک پتا چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں اپنی پنڈلی پر بھی کپڑا ڈال دیا حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا فرمانے پر من کا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے حیا کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسی حیا والے ایسی ثقافت والے ایسے برد انسان ہیں نبی اکرم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقربین میں سے رہے سیدنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی آپ پر غشی کا عالم کاری تھا آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنا وسیعت نامہ لکھوانے لگے جب وسیعت نامہ لکھوا رہے تھے تو اپنے پیچھے اپنے خلیفہ کا جب نام لکھوانے لگے اچانک غشی تاری ہو گئی تو ان کی جگہ پر اس نام کو سیدنا عمر فاروق کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا پوچھا عثمان غنی کس کا نام لکھا ہے فرمایا عمر فاروق کا لکھا ہے حضرت ابو بکر خوش ہو گئے فرمانے لگے میری منشا بھی یہی تھی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے بعد خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے جاتے ہوئے جن چھ صحابہ کرام کے نام دے کر گئے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے ان میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام تھا اس لیے ان کی وفات کے بعد سن چھ ہجری کو سن چوبیس ہجری چار محرم الحرام کو مسلمانوں کے بال اتفاق خلیفہ راشد بنے خلیفہ ثالث بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے بہترین مسلمانوں کے لیے انتظامات کیے تالی آئی مسلمانوں کو شام سے غلہ خرید خرید کر تقسیم فرمایا مسلمانوں کی فوج اور لشکر کو تیار کیا ایمان والوں کے لیے قرآن پاک کو جمع کیا اس لیے جامع القرآن بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے بہت بڑا دنیا کے اندر جہاد کیا قبرت ترابلس قبرستان افریقیہ اور کابل اسپین آرمینیا تک کے علاقے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمائے اور اسلامی جھنڈے لہرائے لاکھوں مربع میل پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی قرآن پاک کی کئی آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی حل جستوی ہوا وہ قرآن پاک کی یہ آیت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حاصل نازل ہوئی کہ آپ عدل کرنے والے تھے آپ انسان کا انصاف کرنے والے تھے اسی طرح قرآن پاک کی یہ آیت امن ہوا قانت آنا اللہ کہ کیا دیکھا تم نے وہ شخص کہ جو رات کو جاگ کر رات کو سجدے کرتا ہے اور اس کی داڑھی تر رہتی ہے وہ رب سے ڈرتا ہے وہ رب کی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے رب کا خوف رکھتا ہے یہ صفت بھی جس شخص کی بیان کی گئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے اللہ رب العزت نے حکومت ادا فرمائی خلافت ملی ایمان والوں کے اندر خوشحالی کا دور تھا ایمان والوں کے اندر رزق کی فراوانی تھی امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجات متحرات تھی ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے آپ کے آل بیت کے لیے وظائف مقرر کیے گئے ایمان والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے ہر طرف ایمان والوں کی کے لیے خوشیاں تھی شادمانیاں تھی لیکن دنیا کے بہت سے علاقے فتح ہوئے بہت سے دنیا کے اور قومیں اسلام لے کر آئی اس طرح مسلمانوں کے اندر دنیا کی مختلف قوموں کے لوگ آ کر خلط ملک ہونے لگے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے لوگ بھی ایمان والوں میں داخل کرنا شروع کر دیے اور اسی طرح دنیا کے کفر کی جس طرح عادت ہوتی ہے کہ وہ ایمان والوں کو لوٹتے ہیں ایمان والوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اپنی بدترین قسم کی عورتیں ایمان والوں میں داخل کرتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے پاس بھی دنیا کے کئی ملکوں کی عورتیں اور بادیاں قید ہو کر آنے لگی ان کے ساتھ مسلمانوں کی شادیاں ہونے لگی لیکن گندی مائیں جب ہوں جب جنم دینے والی گندیاں ہوں جب لوگوں کی تربیت گندی گود کے اندر ہو اس لیے کہ ایمان والوں کی سب سے پہلی مکتب اور ایمان والوں کا سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتا ہے ماں کی گود سے ایمان والا اگر سیکھتا ہے تو وہ اسماعیل دبی بنتا ہے ماں کی گود سے اگر کلمہ ملتا ہے تو صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتے ہیں لیکن مائیں اگر بدترین ہوں مائیں گود میں لٹا کر گانے سنانے والی ہوں مائیں گود میں لٹا کر جھوٹ بولنے والی ہوں مائیں گود میں لٹا کر غیبتیں کرنے والی ہوں خدا کی قسم بدترین بچے پیدا ہوتے ہیں ماؤں بہنوں کی عزتوں کے دشمن پیدا ہوتے ہیں سڑکوں پر سیٹیاں مارنے والے اور گھروں میں گھس کر عزتیں پامال کرنے والے کنجر اور خنزیر پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کی عورتیں گھس کر آئی جنہوں نے ایمان والوں کی تعزیت تمدن اور ان کے اخلاق کو بگاڑ ڈالا مسلمانوں کے اندر طرح طرح کی سازشیں جنم لینے لگی ایمان والوں پر آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا فتنوں کا دور شروع ہو گیا یہود و نسارا اپنی سازشیں کرنے میں کامیاب ہو گئے مسلمانوں کی خلافت کو توڑنے کے خلاف سرگرم ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدینت المنورہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر ایسی جماعتیں بننا شروع ہو گئی جنہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو توڑنے کی سازیں کرنے لگے اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا ایمان والوں کرنی ثم ثم الذین الذین یلونہم یلونہم سب سے پہلا میرا اچھا دور ہے میرے بعد والا دور پھر اس سے میرے بعد والا دور کچھ اچھا ہوگا پھر اس کے بعد والا دور اس سے کچھ اچھا ہوگا لیکن پھر دنیا کے اندر جھوٹ بھی لے گا دنیا کے اندر فتنے بھی آئیں گے ایمان والوں پر آزمائشیں بھی آئیں گی لیکن قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر انہوں نے ہر آزمائش کا مقابلہ کیا تاکہ آج کا مسلمان قیامت تک کا مسلمان ان سازشوں کو سمجھ جائے تاکہ قیامت تک کا مسلمان ان سازشوں سے باخبر ہو جائے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو آسمان کا ستارہ بنایا تھا اس لیے ان پر ہر قسم کی آزمائشیں آئی وہ دنیا کے ہر میدان کے اندر ہر فتنے کے ساتھ آزمائے گئے تاکہ قیامت تک کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ صحابہ کرام پر تو یہ فتنہ نہیں آیا تھا اس لیے ہم اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ کرام پر ہر قسم کا فتنہ آیا عبداللہ بن انتباہ جیسے لوگ کھڑے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی عمارت کے خلاف نعرے لگنے لگے لوگ مدینہ المنورہ میں گھس کر آ گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بغاوت کا اعلان کرنے لگے مسجد میں نماز پڑھانے سے منع کر دیا وہ مسجد نبی شریف جس کی توسیع لاکھوں درہم اور لاکھوں درانیر خرچ کر کے سیدنا عثمان غنی نے فرمائی تھی آج عثمان غنی کو منع کر دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے آپ اس مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتے پھر ظلم یہ کیا جب ایمان والے حج پڑھنے چلے گئے ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا حضرت عثمان غنی کے خلافت کا بار بار سال ہے حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا گھر کے اندر پابند کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے گھر کا محاصرہ کر دیا باغیوں نے آ کر گھر کو گھیر لیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ان سے کہنے لگے کہ امارت کو چھوڑ دو خلافت کو چھوڑ دو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہ مجھے کچھ خلافت سے لینا ہے نہ مجھے کچھ امارت سے لینا ہے لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان تمہیں لوگ خلافت کا قلادہ پہنائیں گے تمہیں خلافت کی کمیز پہنائی جائے گی لیکن پھر چند شرارتی لوگ کھڑے ہوں گے جو تم سے اس کمیز کو اتارنے کی کوشش کریں گے عثمان ڈٹ جانا اس قمیض کو مت اتارنا خلافت کو مت چھوڑنا اگر تم نے خلافت کو چھوڑ دیا رب تمہیں جہنم کی سزا دے گا اس لیے خلافت کو مت چھوڑنا فرمانے لگے پیارے آقا کا یہ حکم ہے اس لیے پیارے آقا کے حکم پر قربان تو ہو سکتا ہوں لیکن تمہاری بات نہیں مان سکتا لیکن جب لوگوں کے دلوں پر شرارت ہو جائے جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں جب ایمان سے دور ہو جائیں پھر خدا کی قسم کوئی بات کسی پر اثر نہیں کرتی کہ کوئی نبی کا داماد ہے کوئی نبی کا پیارا داماد ہے کوئی نبی کا دورہ داماد ہے کوئی عثمان جیسا خلیفہ ہے جس نے مدینہ کے اندر کنویں خرید خرید کر وقت کر دیے وہ عثمان غنی جو لوگوں کے اندر غلے بانٹا کرتا تھا وہ عثمان غنی جو لوگوں کے اندر کپڑے تقسیم کیا کرتا تھا آج غنی کو گھر میں بند کر دیا گیا گھر کا محاصرہ کر دیا گیا گھر کے اندر کھانا جانا بند پانی بھیجنا بند گھر کے اندر ہر قسم کی پابندیاں لگا دی گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چالیس دن تک گھر کے اندر پیاسا رکھا گیا سیدنا عثمان غنی تک پانی نہیں پہنچتا لوگ پوچھتے ہیں اے عثمان تیری پیاس کیسے بجتی ہے فرماتے ہیں پیاس لگتی ہے حلق سوجنے لگتا ہے زبان چپکنے لگتی ہے رب کا کلام اٹھاتا ہوں پرانے پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں پیاس بجھ جاتی ہے رب پیاس کو بجھا دیتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہوں ہاں عثمان غنی کو ستایا گیا محاصرے کے اندر رکھا گیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں سیدنا حسن و حسین موجود ہیں سیدنا ابو حرارا بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں وہ کہتے ہیں عثمان اجازت دے دو ان باغیوں کو قتل کرتے ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں ان کو ختم کر ڈالیں گے عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پیارے آکا کا شہر ہے یہ مدینت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری ہمت نہیں ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی پیارے آقا کے شہر میں کسی کا خون بہاؤں کسی کے خلاف تلوار اٹھاؤں اس لیے اپنا خون تو دے دوں گا لیکن کسی کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا صحابہ کرام پیٹتے رہے روتے رہے عثمان اجازت دے دو فرمانے لگے نہیں میری جو بھی میری کوئی دفاع کرنے والا ہوگا یا میرا حمایت کرنے والا ہوگا اس کو میرا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تلوار مدینت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں نکال جانے گا اس لیے کہ یہ پیارے آقا کا شہر ہے پیارے آقا کو مدینہ سے بڑی محبت تھی پیارے آقا اس مدینہ میں تو آرام فرما رہے ہیں میری یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس مدینہ کے اندر کسی کا قتل کیا جائے سیدنا علی المرتضی پانی دینے کے لیے آتے ہیں مسکیزہ توڑ دیا جاتا ہے پانی نہیں دانے جانے دیا حضرت ام حبیبہ تشریف لائی پیارے آقا کی بیوی محترمہ تشریف لائی کہ جا کر عثمان غنی کو کچھ کھانے کے لیے دے کر آئیں باغیوں نے بدتمیزی کر کے واپس بھیج دیا کھانا دینے نہیں دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاز کی حالت میں اپنے گھر کے اندر ماصور ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں ایمان والوں کو روک رہے ہیں آخر صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی آ کر حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہنے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا فیصلہ فرما لیجئے یا تو آپ مکت المکرمہ چلے جائیے یا آپ مدینہ المنورہ میں ان باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دیجیے یا پھر آپ شام کی طرف چلے جائیں وہاں حضرت امیر معاویہ ہیں وہ آپ کو پناہ بھی دیں گے آپ کی حفاظت بھی کریں گے حضرت عثمان غنی فرمانے لگے مکہ المکرمہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ مکہ المکرمہ بھی حرم ہے وہاں جاؤں گا تو باغی وہاں پر بھی قتل و کتال کریں گے پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ بد وقت ہوگا وہ شخص جو مکہ المکرمہ کے اندر قتل و کتال کا آغاز کرے گا میں وہ شخص نہیں بن سکتا کہ جو مکہ المکرمہ کے اندر سب سے پہلے لڑائی کرنے والا بنوں اور مدینہ تل منورہ چھوڑ کر شام بھی نہیں جا سکتا اس لیے کہ مدینہ کی دھرتی سے بہت پیار ہے اسی مٹی پر مرنا چاہتا ہوں اسی مٹی پر دفن ہونا چاہتا ہوں اور ان باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ پیارے آقا کا مدینہ ہے اس میں خون نہیں بہا سکتا اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو صحابہ کرام روتے رہے سیدنا عثمان غنی نے ان کو اجازت نہیں دی اس طرح باغیوں کا آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ حج پر گئے ہوئے مسلمان واپس آ جائیں گے اگر وہ لوگ واپس آ گئے تو سیدنا نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کو قتل کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے جلدی جلدی ان کو قتل کر دیا جائے ان کو شہید کر لیا جائے آپس میں مشورے طے کر لیے جمعہ المبارک کا دن آ گیا محرم الحرام کا ذوالحجہ کا مہینہ جمعہ کا دن آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت کے اندر ہیں خواب میں دیکھتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں پیارے آقا نے فرمایا عثمان جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے پتا چل گیا کہ آج شہید ہونے والا ہوں پیارے آقا کے ساتھ جا کر افطاری کرنے والا ہوں اٹھے پرانے پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہا دھو کر اپنی زوجہ متحرہ سے کہا تمہارے پاس ایک سلا ہوا پجامہ ہوگا جو کہ میں نے زندگی بھر نہیں پہنا کبھی سلی ہوئی سلوار نہیں پہنی لیکن آج وہ پجامہ اور سلوار مجھے لا کر دو تاکہ وہ میں پہن لوں اس لیے کہ آج مجھے قتل کیا جائے گا ایسا نہ ہو کہ جب مجھے قتل کیا جا رہا ہو تو اس تڑپنے کے اندر میرے جسم سے میرا کوئی کپڑا ہٹ جائے اور کوئی شخص میرے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے ہاں یہ عثمان غنی کی حیا ہے اپنی زوجہ محترمہ سے سلی ہوئی شلوار لے کر پہنی روزے کی حالت میں آ کر اتمام حجت کے طور پر آ کر مسجد کی چھت اپنے گھر کی چھت پر تشریف لائے آ کر آخری خطبہ دیا اور لوگوں سے آ کر عجیب خطبہ دیا ایسا خطبہ جو ایمان والوں کے دل جھگوڑنے والا آ کر لوگوں سے کہنے لگے او مدینت المنورہ کے لوگوں اور بغاوت کرنے والے باہر سے آنے والے لوگوں میں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوں ہیں جن کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی اور پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری کر کے ساری کی ساری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا میں تو پیارے آقا کا وہ پیارا داماد ہوں کیا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو ظالمو آج تم مجھے پیاسا مارتے ہو تم نے میرے لیے پانی کو بند کر دیا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم یہودیوں سے پانی خریدا کرتے تھے اور میں نے تمہارے لیے بیر روما کو خرید کر وقت کر دیا تھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ مدینہ میں کہا تھا میں تمہارے لیے غلے خرید خرید کر تمہیں تقسیم کیا کرتا تھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جیسے اسرا کے موقع پر غزب تبوک کے موقع پر پیارے آقا نے جھولی پھیلائی تھی اور میں نے تین سو اونٹ بما ساز و سامان کے دیے تھے پیارے آقا نے میرے لیے جنت کی بشارت فرمائی تھی ظالموں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیارے آقا ایک مرتبہ غار ہیرا پر موجود تھے اور پیارے آقا کے قدموں میں غار ہیرا اور ہیرا کا پہاڑ ہلنے لگا پیارے آقا نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر کہا کہ اے پہاڑ تو اپنی جگہ پر رک جا اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے اور ایک شہید موجود ہے اس وقت پیارے آقا کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میں موجود تھا کیا تمہیں یہ تمام باتیں یاد نہیں ہیں کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو رب نے کسی ایمان والے کا خون کسی مسلمان پر حلال نہیں کیا سوائے تین وجوہات کے کہ یا تو وہ ایمان والا کوئی ایسا ہو کہ جو شادی شدہ ہو کر زناکاری اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے کیا تم نہیں جانتے کہ میں بدکار نہیں ہوں یا کوئی ایمان والا کسی کو قتل کر دے تو تب اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے میں نے تو کبھی کسی کو قتل نہیں کیا میں نے تو باغیوں کو کبھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایمان والا مرتد ہو جائے تب اس کو قتل کیا جاتا ہے میں تو پیارے آقا کا وہ فدائی ہوں پیارے آقا کے ہاتھ پر جب سے میں نے بیٹھ کی میں نے جس ہاتھ سے پیارے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کی خدا کی قسم میں نے زندگی بھر اس ہاتھ پر کوئی نجس چیز نہیں لگنے دی اس ہاتھ پر کوئی ناپاس چیز کبھی نہیں لگنے دی مجھے تو پیارے آقا سے اتنا پیار تھا پھر تم کیوں میرا خون بہاتے ہو یاد رکھو تم اگر میرا خون بہا دو گے خدا کی قسم تمہاری تلواریں نکلیں گی اور قیامت تک تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی رہیں گی اور تم نہ کسی خلیفہ پر جمع ہو سکو گے نہ مسجدوں میں آ کر نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ سکو گے رب تمہارے دلوں کو بھی جدا کر دے گا رب تمہاری جماعتوں کو بھی توڑ دے گا زندگی بھر تم فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے یہ عظیم الشان خطبہ حضرت عثمان غنی نے ایمان والوں کو دیا لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر گندا خون تھا جن کے جنہوں نے گندی ماؤں کا دودھ پیا تھا جن کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی وہ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن ان کے دلوں میں حیا نہیں تھی وہ قرآن کو ماننے والے تھے لیکن ان کے دلوں میں قرآن نہیں اترا تھا ان پر اس خطرے میں نے بھی اثر نہیں کیا عثمان غنی پیاس کی حالت میں بھوک کی حالت میں ان کو دہائیاں دینے لگے ظالموں میرے بچوں کو تو قتل مت کرنا میری بیویوں پر تو ہاتھ مت اٹھانا لیکن وہ دروازے کود کر آئے دروازے پر حضرت حسن اور حسین موجود تھے ان کو زخمی کر کے دروازے کود کر گھر میں گھسائے ایک شخص آیا آ کر داڑھی مبارک کو آ کر کھینچنے لگا آ کر منہ پر ایک بھپڑ مارا فرمانے لگے اے شخص تو ایمان والا تھا تیرا باپ بھی ایمان والا تھا اگر تیرے باپ کو اس بات کا پتا چلتا تو وہ تجھ سے ناراض ہوتا وہ شخص دور بھاگ گیا ایک اور شخص آیا اس نے آ کر سر پر لاٹیاں مارنا شروع کی خون بہنا شروع ہو گیا قرآن پاک کے اور تر ہو گئے روزے کی حالت میں عثمان غنی کے سر سے اور چہرے سے خون بہنے لگا قرآن کی جن آیات پر خون گرا وہ آیات کی فتح کہ اللہ وہ سمیع اللہ کافی ہو جائے گا ان لوگوں کو ایک ظالم امر بن آیا آ کر سینے پر چڑھ کر تلوار چلانے لگا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ متحرہ آ کر اس بار کو اپنے ہاتھ پر روکنے لگی ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی ایک شخص آ کر منہ پر تماچے مارنے لگا اس کا ہاتھ روکا تو اس نے زوجہ متحرک کے منہ پر بھی تماشا مارا عثمان غنی تڑپ اٹھے اسی تڑپتی ہوئی حالت کے اندر بسم اللہ اللہ اللہ کا نام لیا اللہ پر توکل کی آیات پڑی قرآن پاک پڑھتے ہوئے چھیاسی سال کی عمر میں روزے کی حالت میں چالیس دن کی بھوک و پیاس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے خون سے لت پت لاش پڑی ہے روزہ متحرہ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں قرآن پاک کے اور آپ سرخ ہو چکے ہیں ہاں قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا کوئی اوہد کے میدان سے اٹھے گا کسی کی شہادت کی گواہی ہوائیں دیں گی کسی کی شہادت کی گواہی فضائیں دیں گی لیکن عثمان غنی کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا فضیت تھی قوم اللہ کی آیات ہوں گی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا لاش پر آ کر تماچے مارے گئے لاش کی آ کر بے حرمتیاں کی گئی ایک ظالم آیا لاش کی آ کر پسلیاں توڑ ڈالی تین دن تک جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا لاش نہیں اٹھانے دی گئی حضرت ام حبیبہ روتی ہوئی گھر سے نکلی آ کر باغیوں سے کہا ظالموں حیا کرو شرم کرو عثمان غنی کا جنازہ تو اٹھانے دو اگر آج جنازہ نہیں اٹھانے دو گے میں پیارے آقا کی بیوی بے پردہ ہو کر نکل آؤں گی تب ان کا جنازہ اٹھانے دیا گیا رات کی تاریخیوں کے اندر سولہ افراد کے کندھوں پر دنیا کے بہتر لاکھ بہتر لاکھ مربع میل حکومت کا یہ سربراہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ راشد ایمان والوں کے لیے کنویں وقت کرنے والا ایمان والوں کے درمیان غلے بانٹنے والا ایمان والوں کے درمیان حیا کا یہ نمونہ قرآن پاک کی آیات کا یہ مصداق پیارے آقا کا یہ دورہ دامات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جنازہ بے بسی اور بے کسی کے عالم کے اندر سولہ کندھوں پر سوار کر کے بقی کی جنت البقی کے اندر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ان کے اندر مدفون کر دیا گیا قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا گیا ایمان والوں تمہارے جنازے ایسے ہی نکلیں تمہاری لاشیں ایسے ہی نکلیں تم اسی طریقے سے جمع مرضی کے ساتھ ایمان اور اسلام کا تحفظ کرتے ہوئے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو رب تمہیں کامیاب کرے گا رب تمہیں جنتیں دے گا ہاں کامیاب لوگوں کے جنازے کامیاب لوگوں کی لاشیں کامیاب لوگوں کے جسم ایسے ہی رات کی تاریخیوں کے اندر ایسے ہی بے کسی اور بے بسی کے عالم کے اندر اٹھتے ہیں لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد واخر الحمد للہ رب العالمین کے وقت میں ہوگی انشاءاللہ تمام حضرات وقت کی پابندی کرنے کی بھرپور کوشش کریں بار بار تقاضا اس بات کا آ رہا ہے کہ وقت کو تبدیل کیا جائے کئی مرتبہ دن بھی تبدیل کیے گئے ہیں وقت بھی تبدیل کیا گیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی مجبوریاں تو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی لگی رہتی ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مجبوریوں کو ایک طرف ڈال کر اس وقت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر بھرپور شرکت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں یہ وقت اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کو آگے لے کر جاتے ہیں تو پھر آگے سردیوں کا موسم ہے شام جلدی ہو جاتی ہے تو ہماری دور سے آنے والی جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے واپس جانے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے رات کی تاریخی کے اندر واپس اپنے گھروں کے اندر جانا اور واقعات وہ بہت مشکل مسئلہ ہے کافی دور دور سے تشریف لاتی ہیں اس لیے ہمیں تو حضرت علی صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں آتا اگر کوئی ایک خاتون بھی آتی ہیں تو ہمارے لیے تو ان کا آنا جس طرح آنکھوں پر ہے ہم تو ان کے لیے بھی اس نشست کو انشاءاللہ ضرور کریں گے اور ایسے ہی کریں گے اس لیے کہ یہ نشست ہمارے اپنے ایمانوں کے لیے ہماری اپنی آفت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمانے ہمیں کچھ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیں اور بہت مبارک اور پیاری نشستیں ہیں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کا ذکر ہوتا ہے پیارے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا بار بار کیا بار بار ان کا نام آیا فضا ہوا بھی و امی اللہ رب العزت کتنے خوش ہوئے ہوں گے روز اقدس کے اندر پیارے آ کر کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ان کے ایک یار کا نام لیا گیا ان کے ایک داماد کا نام لیا گیا اور قربان جاؤں گے اپنے پیارے آ کر کی پیاری بیٹیوں پر کہ ان کے شوہر کا نام لیا گیا دو بیٹیوں کے خامن کا نام لیا گیا بار بار ان کا ذکر کیا گیا ان کی محبت کو دل میں اجاگر کیا گیا اللہ رب العزت ہمیں محبت کے صدقے سے ان کے نام کے سے اللہ رب العزت ہمیں بخش دے تو تو ہمارے لیے لیے یہ اس قیمتی ہے کسی کسی کا آنا کا نہ آنا کسی کا جانا کسی کا کم ہونا کسی کا زیادہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہر ایک کے لیے اس مسجد کا اپنا ہی فائدہ ہے میرے لیے اپنا فائدہ ہے آنے والوں کے لیے اپنا فائدہ ہے جو حضرات بہت دور سے آتے ہیں اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے تو اس لیے وقت کو تبدیل نہیں کر سکتے اپنے معمولات کو تبدیل کرنے پندرہ دن کے اندر صرف تین گھنٹے کے لیے اپنے معمولات کو آگے پیچھے کرنا مشکل بات نہیں ہے اور بار بار یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جو وقت کا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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر أولادنا وآمن رعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناذرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرد والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى آخر العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هم سب کے سبیلہ کبیلہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم سب سے لے کر پہن تک مالک گناہوں میں لسڑے ہوئے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم دن رات آپ کو بھول کر گناہ کرتے رہتے ہیں مالک مالک ہماری زبانیں گناہ کرتی ہیں ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں مالک گناہوں میں ملوث ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے مالک پگھلتی چلی جا رہی ہے مالک ہر آنے والا دن مالک ہمیں قبر سے قریب تر قریب تر لیتا چلا جا رہا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس زمین کو بھر دیا ہے مالک مالک آسمان سے ہم پر لانت برس رہی ہے مالک عذاب برس رہے ہیں مالک مالک آپ آسمانوں پر بیٹھے ہو دیکھ رہے ہیں مالک آپ کے فریشے دیکھ رہے ہیں مالک قبر روح کھول کر پڑی ہے مالک جہنم روزانہ دیکھائی جا رہی ہے مالک لیکن مالک ہمارے دلوں پر خوف نہیں آتا مالک ہم تو ایک لمحے کے لیے گناہ کرتے ہوئے ٹھٹکتے نہیں ہیں مالک مالک ہمیں نہیں لگتا کہ ہر آنے والی رات ہر آنے والا دل مالک ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے مالک ہمارے دل کالے ہو گئے مالک مالک ہم دنیا کی ہون میں پڑ گئے مالک کوئی مجلس ہماری غیبت کے بغیر نہیں ہو سکتی مالک کوئی بات ہماری جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی مالک دلوں میں کینے نفرت سے لیے ہوئے جی رہے ہیں مالک رہے مالک رہے مالک آپ نے رہے نہ فرمایا ہم برباد ہو گئے مالک یقیناً برباد ہو گئے مالک تباہ ہو گئے مالک ہماری اولادیں برباد ہو گئی مالک ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا کرم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک ہمارے دلوں کو بدل دیجیے مالک مالک اپنا خوف نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو دنیا سے گزر چکے ہیں مالک ان پر بھی رحم فرما دیجیے مالک مالک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک روزہ تم نے ریاض جنہ بنا دیجیے مالک مالک ان کو جنت میں اعلیٰ نجیب میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو موجود ہیں ان کو حیات طیب مالک برے انجام سے بچا دیجیے مالک برے وقت سے بچا دیجیے مالک برے کاموں سے بچا دیجیے مالک بری صحبتوں سے بچا دیجیے مالک بری قبر سے بچا دیجیے مالک برے حجر سے بچا دیجیے مالک جہنم سے بچا دیجئے مالک ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو کوئی بھی کوئی پریشانی لے کر بیٹھا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے مالک جس کسی کے ہاتھ کسی حاجت کے لیے پھیلے ہوئے مالک اس کی حاجت کو پورا فرما دیجیے مالک مالک جو گھر میں بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے مالک عزت آپ کی احترام والے نماز پڑھنے والے مالک آپ کے وفادار رشتے نصیب فرما دیجیے مالک حرمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندانوں کی گھروں کی ناچاچیوں کو ختم فرما دیجیے مالک جو بیمار ہیں ان کے گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے مالک مالک ان کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا سے ادا فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سارے اولاد ادا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں مالک ان کی اولاد کو نیک اور سارے فرما دیجیے مالک مالک یہ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے مالک یہ ہمارے پاس آپ کی عمارت مالک نہیں فرما مالک ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو جہاں بناتے چلے جا رہے ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے جہاں کے بھی مسلمان عورتیں مرد بچے جوان دشمنوں کی قید میں ہیں مالک ان کو رہائی نظر فرما دیجیے مالک ہمارے بھائی ہمارا کے ساتھیوں کو درد لاتی ہے جیسی بچیوں کو مالک سب کو رہنے لگتی فرما دیجیے مالک فلسطین افغانستان کو تو وہ جہاں کہیں بھی مسلمان مزدور ہیں مالک ان پر رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کو ان پھیلے ہوئے دوپٹوں کا واسطہ مالک ان پھیلی ہوئی جوڑیوں کا واسطہ مالک جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبتوں میں ہے مالک سیلاب کی مصیبت میں ہے مالک بیماریوں کی زد میں ہے مالک ان پر رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری جماعت کی جماعت کے مراکز کی جماعت کی عمارت کی حفاظت فرما دیجیے مالک جماعت کی قیادت کی حفاظت فرما دیجیے مالک مریض جو لوگ بھی دین کے راستے سے روکنے والے ہیں دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو مالک ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیجیے مالک مالک ہماری مسجدوں کو قبول فرما دیجیے مالک برکت نصیب فرما دیجیے مالک اپنی بازار میں ہمارے یہاں جمع ہونا ہاتھ اٹھانا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 إلا أنت سبحانك كنا من يا يا يا يا يا أول الأولين آخر الآخرين ذا القوة المتين راحم المساكين مالك مالك مالك رب الماء ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے مالک مالک ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے مالک مالک ہماری مجلس میں آنے والی خواتین ان کی ساتھ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے مالک ان کی مقبرت فرما دیجیے مالک ہمارے خاندانوں میں سے مالک جتنے بھی افراد آپ کے پاس آ چکے ہیں مالک سب کی مقبرت فرما دیجیے مالک سب کو بدل دیجیے ہماری مالک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا دیجیے مالک مالک اندھیرے قبر سے بچا دیجیے مالک قبر کے تیروں سے سانپوں سے بچا دیجیے ہماری سوائے آپ کے کوئی نہیں بچا سکتا لا